حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان میں سے ایک خاتون کی امامت کرائی تھی بس آپ نے انس کو اپنی دائیں جانب اور عورت کو پیچھے کھڑا کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر 609